اور جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو گنی لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو ناؤ پھر پلٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں